ہے کہ جمعہ الوداع ہو الوداع سے معنی آخری کے ہیں عموماً ذہن میں اور اصطلاح میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے مہینے کا آخری جمعہ اور نہ معلوم ہم میں سے کس کس کے لیے زندگی بھر کے آخری جمعہ یقین کریں پچھلے سال گزشتہ سال اس دن میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ دنیا میں کھا رہے تھے پی رہے تھے کما رہے تھے چل چل رہے تھے دنیا بھر کے دندے کر رہے تھے آج قبروں میں جا کے دیکھو آگے بھر رہے موت نے ان کے تمام تر حالات کو کاٹ کے رکھ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں بار بار رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی زندگی بھر کی خطاؤں اور گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنا لے اس قسم کی ریاضت اس قسم کی عبادت ایسی محنت اور جد وجہد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسند آ جائے اور خدا مرتے وقت یہ فرما دے کہ جا تو اس قابل تو نہیں تھا لیکن میری کریمی نے تجھے معاف کر دیا علماء کرام نے لکھا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں زندگی کو اپنے لیے آخری لمحات سمجھو ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو ہر رات کو اپنے لیے آخری رات سمجھو ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھو ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھو نہ معلوم کس وقت میں مالک کی کائنات کی طرف سے گلابا آ جائے کون ہے اس وقت میں جو کسی کی کام آ سکے کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا کوئی کسی کی کام نہیں آ سکے گا دنیا بھر کے حالات میں غور کرو نظر کرو پتا چل جاتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک دکان کے اوپر ایک نوجوان آتا ہے اور آگے کہنے لگا اتر والے کی دکان پہ مجھے ایسا اتر دے دے مجھے ایسی خوشبو دے دے جو دنیا بھر سے نرالی ہو ایسی عجیب و غریب قسم کی ہو میرے آس پاس بیٹھنے والے مؤثر ہو جائیں خوشبو کی وجہ سے بے حد مسرور ہو جائیں نوجوان کہتا میری آج شادی ہے قریب کھڑے ہوئے ایک بڑے میاں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں او دکان والے اس کی تو شادی ہے میری بربادی ہو گئی میرا جوان کڑیل بچہ فوت ہو گیا مجھے جلدی چھل شریرا دے دے کاپور دے دے میں تختے کو دونی دے کر اپنے بچے کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں دکان ایک ہے خریدار تو ہے دکان ایک ہے خریدار دو ہے دوسری دکان کے اوپر نوجوان کھڑا ہے کہتا مجھے ایسے کا ایسا کپڑا دے دے اتنا بہترین قسم کا کپڑا دے دے میری شادی میں کام آ جائے میری شادی میں دھن دھن ہو جائے دوسرا بڑا میاں کہتا ہے اس کی تو شادی ہے میری بربادی ہو گئی میرا جوان بیٹا بہت ہو گیا مجھے لٹھا دفن کے لیے چاہیے دکان ایک ہے خریدار دو ہے اس دنیا میں رہ کر کوئی دنیا کماتا ہے کوئی دین کماتا ہے کوئی اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا پروگرام بناتا ہے کوئی اپنے آپ کو جنت الفردوس کا بارش بناتا ہے اور کوئی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کر کر کے اپنے لیے دائمی جن کو خرید کر لیتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مشکا شریف میں حدیث موجود ہے اور لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے بنا مانگو اتنی سخت پیاس لگتی ہے آدمی کو سمندر پلا دو پیاس نہیں بجتی امام الانبیاء محبوب کبریا کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او لوگوں اور دنیا والوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو اتنی شدید تلخی آتی ہے اتنی بری تلخی آتی ہے اتنا کڑوا پن ہوتا ہے کہ ساری عمر میں اتنی کوئی چیز تلخ دیکھی نہیں ہوتی موت کے بعد سینکڑوں ہزاروں سال تک سارے بدن میں کڑوا پن رہ جاتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو پیغمبر گرستان اور قبرستان میں پہنچے اور وہاں جا کر اللہ میاں کے حضور میں دعا کی یا اللہ ایک مردہ ہم سے ظاہر کر دے ہم اس سے قبر کا کچھ حال پوچھنا چاہتے ہیں اللہ پاک نے انبیاء کرام کا موجزہ پورا کر دیا مردہ اپنی قبر سے نکل کر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا انہوں نے پوچھا بتا قبر میں کیا گزرتی ہے وہ روکی کہنے لگا تمہیں قبر کی پڑی ہے تم مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے حلق سے نہ گئی زبان سے نہ گئی پیروں کے ناخونوں سے نہ گئی تمام چیزوں کو برباد کر دیا یہ بادشاہت یہ گورنری یہ وزارت یہ عمارت یہ دولت یہ ایوان شاہی ہم نے اس دنیا میں ہزاروں مرتبہ برباد ہوتے ہوئے لیکن ہم ہیں کسی وقت بھی اپنے آپ کو تیار نہیں کیا اس لیے کہتا کہ کیسی کیسی گھر اجاڑ ہے موت نے ہے اور کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے پیل کن کا چپ جا موت نے وہ قد خبروں میں گاڑے موت نے بڑوں بڑوں کو زیر و زبر کر دیا پامال کر کے رکھ دیا بڑی بڑی طاقتور قوم میں بڑے بڑے طاقتور جوان آئے جب موت کا جھٹکا عظیم پہنچا تو ایک شہ بھی باقی نہ رہی اس لیے کہتا کہ ایک دن روح تن سے نکل جائے گی کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے موت سر سے کسی سے ٹل جائے گی اصحابن کے سب کو نگل جائے گی امیر غریب مرد عورت بوڑھا جوان کوئی بھی نہیں بچ سکے گا پھر ساری زندگی کی پشیمانی ساری زندگی کا پچیوا پھر بعد میں آئے گا بچپن کھیل کی نظر کر دیا جوانی بدماشیوں میں گزار دی کبھی سوچا تھا کہ نہیں کہ ایک دن مان ختم ہو کر کے رہ جائے گا اس لیے کہتا جو کھیلو میں تو نے جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گوایا تو بدمستیوں میں جوانی گوائی جو اب غفلتوں میں بڑھی پا گوایا تو بس یہ سمجھ زندگانی گوائی بچپن کھیل کی نظر کر دیا جوانی میں ویسی فرصت نہ ملی بوڑھے بڑھاپا عبادت کرنے نہیں دیتا مرتے وقت موت آئی ایمان کی رتی موجود نہیں کریم میں بار بار آتا ہو لوگوں اس وقت کے لیے تیاری کرو اس وقت کے لیے کچھ اپنے آپ کو بنا کر کے رکھو جب کوئی بھی ساتھ نہ جائے آخری وقت ہے دائیں بائیں خاندان ہے رشتے دار ہے و اقربا ہے و اقربا چاروں طرف بیٹھے ہیں کروٹیں بدل رہا ہے ساری عمر میں جہاں پسینہ نہیں آیا آج وہاں پہ پسینے آئے ہوئے ہیں سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے آنکھیں پھٹی جاتی ہیں ارے حالات کچھ اور ہے آج ساری عمر میں ایسا پسینہ لیا ایسی گھبراہٹ کبھی لے آئی ایسی رگی کبھی نہیں ٹوٹی ایسا جسم پہ بدن کبھی نہ پڑا ایسے حالات کبھی آج تک نہ بنے اور آواز آتی ہے کل منگوا وظن أنه الفراق فروشات الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق پیروں کی طرف سے معاملہ ٹھنڈا ہونے لگا جو کہتا تھا میں حکم دوں تو پوری فوج میں بگدڑ مچ جائے میرے ایک حکم سے پورے ملک کی پولیس میں شور مچ جائے ہلچل ہو جائے اور آج حالت بھی ہے پیر ٹھنڈے ہو رہی ہے یہاں سے معاملہ ختم ہونے لگا ہے اب اس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تیسرا کبھی کبھی روح کو پیٹ میں روک کر عذاب دیتے ہیں کبھی چھاتی میں روک کر عذاب دیتے ہیں کبھی پیروں میں روک کر عذاب دیتے ہیں حالات بالکل بگڑتے چلے جاتے ہیں ساری عمر ابا ابا کہہ کہ جسے بلایا امی امی کہہ کر کے جسے پکارا بیگم سمجھ کر جس کے چہرے کو دیکھا خامن سمجھ کر جس کے منہ کو دیکھ کے دل میں ٹھنڈک بسائی آج حالات ہیں یوم یا پھر مرو منسی و امی و ابھی و صاحبتی و بنی اما ابا بیوی بی اولاد کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار ہے آج تک کسی کے ساتھ کوئی کیا نہیں نہ کوئی جا سکے گا کس کا ارادہ ہے کون ایسا جگر رکھتا ہے کون ایسا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ جا سکوں اپنا ایمان اپنی کرتوت اپنی زندگی بھر کا کردار وہ صرف ساتھ جائے گا اور کوئی شہ ساتھ نہیں جا سکتی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو بارہا سمجھا دی بات اس فرمایا قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کے لیے کچھ تیاری کرو ایک وقت بھی ہم نے قبر کو یاد نہ کیا وہ رات دن میں پانچ مرتبہ یاد کرتی ہے قبر کی مٹی آواز دیتی ہے تو دور میں کیڑوں کا کروں تیاری کر کے انا بیت باسیا میں ڈراؤنا کروں تیاری کر کے انا بیت الغربی میں تنہائی کا کروں تیاری کر کے ورنہ مارا جائے گا مسلمان قوم تیاری کرا کرتی تھی راتوں کو رویا کرتے تھے دن کو عبادت کرتے تھے اللہ میاں سے ڈر اور خوف ہر وقت اپنے دلوں میں بسایا کرتے تھے تب جا کر کے ساری زندگی کامیاب بنتی تھی میں اور آپ کیا کریں ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ سورت رادہ نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے واہ واہ موج ہو گئی فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوگی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے جی نے حقاقی سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں راضی ہیں لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاجہ رو رہے کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں آج تو سورج خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا بس اب بھی ہم تیر اس کا مطلب سال میری سمجھ میں آ گیا میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ کیا بکر کیا کہہ رہا ہے ایسی کیا ہو جائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا دریلت کر جائے جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی سید ایسا صدی کرالہ فرماتی ہے راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے اتنی گریا ساری اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی فرماتی ہے سیدہ ایسا صدی جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین کی لی اور تر ہو چکی تھی حضور کے سے آج ہم درد کر لیں گے رو لیں گے بیماریوں پہ رونا آ جائے گا عزیز و کربا کی موت پہ رونا آ جائے گا اپنی روسیا ہی پہ آج تک ہمیں رونا کمی نہیں آئے کون سوچے اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں اور کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام امال دیکھ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے عوام کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے کس طرح کی تیری کرتوت ہے کس طرح کا تیرا انجام ہے کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا حجت الوداع کا سامان ہے پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا سوا لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں حضور اونٹنی پہ سوار ہے شاہ ماما باندھا ہوا ہے میدان عرفات ہے ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے میری آخری بات سن لو شاید مجھے تمہارا دیکھ سکو یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے ان کا کالی کبلی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کے آپ کا بھی وقت آئے گا ساری امت کا پوری دنیا کا پورے نظام کی بربادی آئے گی فرمایا لوگوں السلام نماز کی پابندی کرنا ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں جان بوجھ کر فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا محتاجوں کا خیال کرنا غریبوں کا خیال کرنا کسی کا مال نہ کھانا کسی کمزور کو ستانا مت حجت الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی سر مبارک میں درد ہو گیا مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا راستے میں شدت کا بخار ہوا مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا بخار شدت اختیار کر گیا مدینہ تو میں پہنچے بے ہوشی شروع ہو گئی اس لیے سنا رہا ہوں ارے شہر شاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے میری تیری کیا مجال ہے اس لیے کہتا ہے کہ آدم سکی اللہ نہ رہے موسا کلی ملا نہ رہے آدم سفی اللہ نہ رہے موسا کلی ملا نہ رہے اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے ہم کیسے رہ سکتے بے ہوشی شروع ہو گئی نماز کا وقت قریب ہے صحابہ حیران ہے تیئیس برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہو جن کا امام امام الانبیاء ہو جن کا امام امام الملائکہ ہو جن کا امام شہن شاہ کائنات ہو وہ کیوں نہ پریشان ہو صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں آج حضور تشریف نہ لائے کیا بات ہے دیوانے پروانے مستانے عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے با صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں بلال ہمسی نے جب یہ سنا تیرے آقا ہوش ہے میرے آقا ہوش ہے رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی او میری اماں بہتر تھا کہ جی مجھے نہ جلتی اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا فرماس کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے جواب ملا کالولا بلین سدیون نہیں پڑی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے فرما مریا با بکریم ائیو سلیم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کو میرا حکم پہنچاؤ میں محمد رسول اللہ کے مسلح پہ کھڑا کر نماز پڑھائے میرے مسلح پہ آئے نماز پڑھائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہ کھڑے ہوئے نماز کھڑی ہوئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا دو صحابہ کو بلوایا اس بیماری میں اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا تاریخ شاہد ہے کتابیں شاہد ہیں شہنشاہ مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تقریب گھر میں نہ بیٹھے اس حالت میں آخری وقت ہے بیماری ہے محض موت ہے اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں آج نماز ہی نہیں مرتا مسلمان بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نماز ہی مر جائے دو دن پہلے چار دن پہلے آٹھ دن پہلے مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی سمجھنا بھی کرو دعا بھی کرو اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں عظمت بتائی نماز کی کہ جی، کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کیا شان ہے فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو ادھر نماز کی عظمت بتائی نماز کی اہمیت بتا دی ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں مسلط چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے کائنات نے فرما دیا مکان آتا ٹھہرو نماز پڑھاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں سترہ نمازیں پڑھائی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضر مبارک میں تشریف لانے سے پہلے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے ممبر پہ بیٹھ گئے اللہ اللہ عدل انصاف مروت ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا آپ کی مختلف ازواج تھی سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا سلمہ اجازت دے گا میں مونا اجازت دے دو اور زینب اجازت دو حفصہ اجازت دو ام حبیبہ اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں اجازت دو شہن سارے کائنات ہے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی گھر والیوں سے اجازت مانگ رہے دل جوئی بھی ہے حقوق العباد کا فکر بھی ہے آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا سید ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں گزر رہا وقت اسی حالت میں ممبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان جاؤں جاؤ لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا ہے ممبر پہ تشریف فرما ہے صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب وہ تھا گیا کمزوری آئی ناکوانی آئی صحابہ نے ممبر بنا دیا پہلا جمعہ پہلا خطبہ حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے ارے لکڑی کا خشک تنا حضور کا تنا چیخے اور کھاڑے مار مار کے رونے لگا صحابہ نے سنا حضور نے سنا مدینے کے باشندوں نے سنا اہل مدینہ نے سنا حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا کیا کیوں رویا عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا ممبر پہ بیٹھے ہیں صحابہ وانا وار دمان چاروں طرف سے پریشانی کھائی ہوئی ہے حیران ہے کیا بنے گا آج حالات کچھ اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا موت سب کی آئے گی آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا لہذا میرا آخری وقت ہے فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم اور پھر کبھی اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم میرا آخری وقت ہے میری زیارت کر لو میرا دیدار کر لو آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی ہو گئی کس طرح سے کیوں کر کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجر مبارک میں لے آئے حضور آرام فرما رہے ہیں بے حوشی تاریخ کی جاتی ہے سیدہ فاطمہ آفاتمتارا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کے غم میں پریشان بیٹھی ہے سیدہ ایسا صدی کا موجود ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بگو کر چہرے انور پہ مرنا شروع کر دیا چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے میں نے کیا میری محبوب کیا بنی اور کالی کمرے والے یہ کیا ہوا یہ کیا بات بنی فرمایا او میری آئسہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی حضور کا ارشاد ہے فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم رگیں ٹوٹ جاتی ہیں انگلی لگاؤ تھوڑا معلوم ہوتا ہے کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے رگیں ٹوٹتی ہیں خون خشک ہو جاتا ہے موت کے صدمے عظیم تھے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے مزاع ہے سے موت ہے سرکار مدینہ سم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان صحابہ پریشان ہے کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے بارہ ہزار صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے آج جدائی ہے اب آزاد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان صحابہ پریشان ہے کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ بارہ ہزار صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بعد نہ ہے آج جدائی ہے اب آدھا دروازے بھی کسی نے دستک دی اللہ دلو کا بل بہی کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں سیدہ فاطمت الارا رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی حسن و ملال میں تشریف فرما ہے فرمانے لگی اور دیہاتی کمار کئی کہ میرے ابا پیوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہے تو کون ہے تجھے سلیقہ کوئی نہیں تمیز کوئی نہیں میرے ابا کا کیا حال ہے میرا جگر پٹا جاتا ہے چند کائنات کی تیاری ہے تجھے جہازوں کی پڑی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا یہ الفاظ سن لیے فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو کسی گوار بتا رہی ہو کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں یہ وہ ہے تو بچوں کو یتیم بنا دے یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دے یہ وہ ہے جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا یہ وہ جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا یہ تو تیرے ابا کا مقام کی اجازت طلب ہو رہی ہے ورنہ یہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی علیہ اصلاح اسلام کو اجازت ملی حاضر خدمت ہوئے اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے بلایا ہے آخری وقت آ پہنچا ہے فرمایا میں تیار ہوں میں تیار ہوں کمال دیکھ ملتان کے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں جبریل آئے جبریل امین نے آ کے عرض کیا آقا ارشاد فرماؤ دار السلام میں جنت الفردوس میں جنت النعیم میں بہشت میں فلاں مقام میں کس مقام پہ کون سے جنت کے حصے میں آپ کا مقبرہ آپ کا بازار آپ کی قبر مبارک تیار کی جائے جہاں حکم دو گے وہی بنا دی جائے گی فرمایا جبریل تم میری قبر جنت میں بناؤ بلال طرف طرف سے مر جائے گا ارے یہ میرے دیوانے جنہوں نے میری وجہ سے جانوں کے ٹکڑے کرا لیے ٹینے بنوا دیے آنکھیں نکلوا لی سمیا نے ٹکڑے کرا لیے زنیرا کی آنکھیں نکال دی گئی لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہوا یہاں مدینے میں میری خبر بنے میں بے وفا نہیں فرمایا جا بنا کر کل تم میرا مزار امت آتی بھی ہو جائے گی بے قرار کس طرح کر گوارا کروں امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں میں اپنی امت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا اسرائیل کو اجازت جتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے روح مبارک تب کرتے کرتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب گھٹنوں کے قریب پہنچی شہن صاحب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کچھ تکلیف بھی محسوس کرتا کچھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے عرب کیا میرے آقا میری کیا مجالت میں آپ کو تکلیف دوں فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں تو تکلیف دیا نہیں چاہتا اور میری حالت بگڑ رہی ہے مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے یہ تو تیرا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہوتے ہوئے تکلیف ہے امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا امت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا ان کا کیا حال بنے گا اور اسرائیل سن لے میری ایک تمنا ہے میری ایک آرزو ہے میری ایک حسرت ہے میری ایک تمنا ہے جتنے تکلیف ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے جتنی تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ ساری کی ساری آج میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے میری امت کو تکلیف نہ دینا ڈوب کے مرجا مسلمان کہلاتا ہوا تیرا نبی کتنا وفادار ہے آخری وقت میں بھی تیری جگہ تکلیف اٹھانا چاہتے ہیں اور ڈوب کے مر جا آج تو کالی کملی والے کی شکل کو پسند نہیں کرتا دین کو پسند نہیں کرتا اخلاق کردار کو پسند نہیں کرتا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا ابن اشام نے لکھا ہے سیرت ابن اشام میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہج میں اتارنے لگے تو لم مبارک حرکت کر رہے تھے کان لگا کر آواز سنی تو یہی آواز تھی ربی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی مولا میری امت کو معاف کر دے مولا میری امت کو معاف کر دے ساری ساری رات رو رو کے دعائیں مانگی آخری وقت میں بھی تیری پریشانی کا احساس ہے تک جاتے ہوئے انہوں نے تجھے نہ بلایا جو جوانوں تم نے زندگی میں حضور کو بلا دیا تم نے ملاوٹ کر کے بلایا افسروں تم نے رشوت کھا کے بلایا بے انصافی کر کے بلایا تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا خدا کی قسم اس قسم کے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے قیامت سے جب دقت آئے گی تو تباہ ہو جاؤ بربادی آئے گی ایسا نازک وقت آنے والا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہزاروں انبیاء کا جد امجد خلیل اللہ بھی یہ کہہ اٹھے یا اللہ میں اپنے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا نبی گھبرا جائیں رسول گھبرا جائیں ولی گھبرا جائیں خوف اور کتب اور ابدال ہل جائیں میری تیری اس وقت کیا حاصل کیا بتانا ہے مگر انسان سوچتا ہی نہیں روزے کھائے پھرتے ہیں رشوت بٹور رہے ہیں ملاوٹ کر کے روپیہ کما رہے ہیں عید کی تیاری ہو رہی ہے اللہ میں دیکھ نہیں رہا کہ یہ لوگ بجائے بخش مانگنے کے جہن میں مانگ رہے ہیں فرمایا دو وقت میں نے تمہارے لیے کھول کے رکھ دیے جو مانگو گے دوں گا روزہ افطار کرنے کے وقت مانگو اور کا لکھائی ربی جب میری تمہاری ملاقات ہوگی جو مانگو گے وہی دوں گا جو مانگو گے وہی دوں گا سبحان اللہ جب شام کا وقت قریب آتا ہے اتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے سکاط دی اتنے مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے خیرات کی جنہوں نے نماز پڑھی تلاوت کی استغفار کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری دعا ہے جو لوگ میری ساتھ تعلق رکھتے رکھتے آخری وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں ادھر وہ آدمی اپنی قبر میں جائے گا ادھر میری شکل کی اس کو دیدار کرا دیا جائے گا لمحات ہیں زندگی کے اگر آج ہم نے سوچ گئی فرمائی لایستا کتا ولا یستقدمون جب وقت آ جاتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوگا جس کا وقت آیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا کی فوج مل کر کمانڈر ان چیف کو نہیں بچا سکتی پورے ملک کی فوجی قوت کوشش کرے بری دہری بدائی تمام طاقتوں کو ملا کر چیف اسٹاف کا ایک ہاتھ نہیں بڑھا سکتے سارے ملک کی پولیس مل جائے سلامی مردانی بارڈر پولیس سارے ملازم مل کر ملک کے صدر کا ایک ہاتھ نہیں بڑھا سکتے نہیں بچا سکتے اور ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا جب یہ ایمان بنے جب یہ یقین بنے پھر جا کر کے بات بنتی ہے اور حضور علیہ السلاط اسلام نے ساتھ فرمایا کہ تم ایسی گھاٹی سے گزرو گے ایسے مقام سے گزرو گے جسے موت کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آدمی کی جان نکلتی کہتے ہیں اللہ فرمایا ریشمین کپڑا لے کر خاردار جھاڑ پہ ڈال دو کانٹوں والے درخت پہ ڈال دو لکڑی لے کر اسے کھیتو کوٹو پیٹو اور پھر ایک پلہ پکڑ کر کھینچ لو جیسے وہ تار تار ہو جاتا آدمی رگوں کو یوں توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے رگی ٹوٹ جاتی ہما وغیرہ کا فرشتوں کی جو روح رگو مدد مار مار کر گتی کر لاتے ہیں سگیں ٹوٹ رہی ہیں کوٹھی بنائی تھی کام نہیں آ رہی بنگلہ بنایا تھا کام نہیں آ رہا بہت بڑا کاروبار کیا تھا کام نہیں آ رہا ملک کی سربراہی کی تھی لیکن کام نہیں آ رہا آخری وقت ہے ہچکیاں آ رہی ہیں خاندان موجود ہے پسینے آئے ہوئے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں ماں کی ضرورت میں بیٹی نکام آ رہی بیٹا نکام آ رہا ہے رشتے دار ازیب اقربا کام نہیں آ رہے اور بلکہ کام کیا آئے گا دنیا والو چلتی کا نام گاڑی ہے ٹوٹی کا نام ایندھن بنا ہوا ہے اب سے پہلے ماں تھی کم نکلا پلا بن گئی ڈر لگتا ہے باپ کی میت کو دیکھ کر بیٹا ڈر رہا ہے آپ میری رات کٹوا دو میں اکیلا نہیں کاٹ سکتا مورتے کے پاس میں اکیلا بیٹھ نہیں سکتا اور یہ معلوم نہیں کہ میں بھی ایک دن مردہ بنوں گا باپ مردہ بن گیا ماں مردہ اللہ غنی جس بیگم کے چہرے کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوا کرتی تھی سارا دن کی تھکن اتر جایا کرتی تھی آج وہی بیگم سامنے مری پڑی ہے شکل کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے بڑے کو جانے کو جی جاتا ہے مطلب کہ دنیا بھر ہے کون کسی کے ساتھ لگے کون کام ہے اس لیے کمائی کرو کمائی کرنے کا وقت ہے خدا کی قسم اگر عمل کیا تو قبروں میں مجھے بھی دعا دو گے حسر میں آرام کرو گے مجھ جیسے فقیر کے لیے بھی دعا کرو گے اللہ نے توفیق دی تھی اپنی موت کا انتظام پہلے سے کر لیا قبر کی روشنی کا انتظام کرو جہنم کے دردناک کے آداب سے بچنے کا پروگرام بناؤ ابھی شرابیاں چل رہی ہیں کمائی کر لو ابھی رمضان کے دن باقی ہے کچھ کمائی کر لو جو کمانا ہے فرمایا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا اجر دوں گا کہ ستر مرتبہ کہا ایک نفل پڑھنے سے ستر رکھاسوں کا ثواب دوں گا ایک پیسہ خرچ کرنے سے سات سو تک بڑھا دوں گا جتنا خلوص ہوگا اتنے ہی بڑھا دیا جائے گا تو میں آپ حضرات کو یہاں تک لانا چاہتا تھا زیادہ دیر نہ ہو جائے وقت بھی قریب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرو خدا بندہ ہم سب کو با ایمان دنیا سے رخصت کرے ایمان کے ساتھ لے جائے اور ساری دنیا کی مشکلات اور آخرت کی مشکلات کو اللہ پاک آسان کرے آئندہ جمعہ اگر رمضان مبارک میں آیا تو انشاءاللہ بقایا مضمون عرض کر دیا جائے گا اور غالب امید ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں آخری جمعہ آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھڑیوں کو خیر و برکت سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے مدنی مسجد ملتان میں رمضان المبارک کے آخری جمعے میں قاری محمد حنیف صاحب دامت برکات موت کا منظر بیان فرما رہے تھے قاری محمد حنیف صاحب کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر دکان نمبر اے چوراسی پہلی منزل کریم سینٹر زیب النسائی اسٹریٹ صدر کراچی اب آپ قاری حنیف صاحب سے توحید کے موضوع پر تقریر سماعت فرمائیں شرک کرتے جاتے ہو اور تیرے سامنے تو نماز جنازہ پڑھتا ہے فرمایا جمعے کی نماز پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا رکو کرنا پڑے گا عید کی نماز پڑھے گا تجھے رکو سجدہ کرنا پڑے گا وطر کی نماز پڑھے گا تجھے رکو سجدہ کرنا پڑے گا مغرب اثر زہر فجر کی نماز پڑھے گا تجھے رکو سجدہ کرنا پڑے گا سراۃ تصویر پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا تو تحجد کی نماز پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا تو اس رات اور چاک کی نماز پڑھے گا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا فرمایا جب نماز جنازہ کی باری آئے تو شریف پڑھ تو دعا مانگ تو استغفار کر لیکن خبردار اگر سر جھکایا بھی سمجھے آپ پرورت عالم نے کس طرح پہ نظام بنایا میرے بندے تیرے سامنے چاہے ابو بکر صدیق کا جنازہ کیوں نہ ہو مگر تجھے جھکنے کی اجازت نہیں عمر فاروق جیسے صحابی کا جنازہ کیوں نہ ہو جس کو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کے حضور میں جھولی پھیلا کر کے مانگا تھا فرمایا فاروق کا جنازہ شہید ہو چکا ہو لہو بہرا ہو مگر پھر بھی تجھے روکو کرنے کی سجدے کی اجازت نہیں فرمایا جنازہ چاہے شاہ مدینہ عثمان سن نورین کا کیوں نہ ہو شہید مدینہ کا جنازہ کیوں نہ ہو مگر تجھے رکو سجدے کی اجازت نہیں علی اسد اللہ رضی اللہ تعالی سید لالی مرتدہ شہید رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کیوں نہ ہو تجھے رکو سجدے کی اجازت نہیں جنازہ خاتون جنت کا کیوں نہ ہو فاطمہ تجارا کا جنازہ تم کیوں نہ پڑھ رہے ہو مگر خبردار تجھے سرنیما کرنے کی اجازت نہیں جنازہ حسین کا کیوں نہ ہو علامہ شیخ عبد القادر جیلانی کا کیوں نہ ہو شاہ رکن عالم ملتانی کا کیوں نہ ہو بہاب الحق الحطریا ملتانی کا کیوں نہ ہو علی احمد حجویری کا کیوں نہ ہو بابا فرید الدین شکر گنج پاس پٹن والے رحمت اللہ علی کا کیوں نہ ہو نماز جنازہ پڑھ مگر رکو سجدے کی اجازت نہیں اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تو اس کو سجدہ کر رہا ہے اس لیے نماز بھی پڑھ نہ تو سیدھا کھڑا رہے کھڑا چکایا اللہ پاک نے بلیوں کا کتبوں کا ابدالوں کا بزرگوں کا اوتاروں کا کسی کا جنازہ کیوں نہ ہو اس میں سجدے کی قتل اجازت نہیں دی اور یہ سمجھا دیا کہ جب ولی سامنے رکھا تھا صحابی سامنے رکھا تھا شہید سامنے رکھا تھا جب اس وقت تجھے سجدے کی اجازت نہیں اور جب ولی کو زمین کے اندر دو چار گز اتار دیا اوپر مٹی ڈال دی اب تجھے سر جھکانا کیسے روا ہو گیا اب کیسے اجازت ہو گئی جب تیرے سامنے رکھا تھا گروسری پڑھنے کی اجازت ملی دعائے مغفرت کی اجازت ملی حمد و ثنا کی اجازت ملی اللہ اکبر کی اجازت ملی فرمایا خبردار اگر بیٹھ کے پڑا کھڑے کھڑے نماز جنازہ پڑھ کے سلام پھیر دے تاکہ شرک کے قریب نہ ہو جائے فرمایا میں تو تجھے بتیرا سمجھاتا ہوں اب اگر قدرتی تیری مت ماری جائے تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے صحابی کا کیوں نہ ہو جنازہ خاتون جنت کا جنازہ کیوں نہ ہو کسی کا جنازہ ہو مگر رکو سجدے کی اجازت نہیں فرما برکت والی رات میں بھی وہ محروم رہ جائے گا جو اللہ کے سوا کسی قبر کو کسی جھنڈے کو کسی چیز کو بھی سجدہ کرے گا فرماؤ میرے بندے ستارے تیرے لیے سورج تیرے لیے چاند تیرے لیے یہ ندیاں ندی نالے چشمے کنویں یہ سمندر دریا تیرے لیے یہ صرف تیری زمینیں لحاظ میرے لیے یہ تیری پیشانی یہ تیرا ماتھا میری چوکھٹ کے سوا کسی کے دروازے پہ لا جھکے خبردار اگر اس کو جھکایا کیا خبردار کر دیا پروردگار عالم نے فرمایا اگر تم یوں کہتے ہو اور نہیں جی یہ بھی تو اللہ والا ہے فرما اللہ والا ہے تو میں نے بلایا تو کون ہوتا ہے میری ذات کو چھوڑ کر فرمایا تو طواف صرف میرے گھر کا طواف صرف میرے گھر کا اندر پیتی ہوں للبی بھی بخت کم ابا رکھوں بہ فرمایا طواف کسی قبر کا کسی مقام کا کسی ڈیری کا نہیں صرف میرے گھر کا طواف کر کس حالت میں ہوگا فرمایا جب تو حضر اسود سے گزرے گا اور تو کہے گا لبیک اللہم لبیک آواز آئے گی اور میرے ستر ہزار فرشتہ جاؤ میرے حاجی کی دعا پہ آمین کا فرمایا تو میرے گھر کا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہیں حضر اسود کو بوسا دے رہے ہیں اور فرمانے لگے ہو حضر اسود میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں میں صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا کو میں نے چومتے ہوئے دیکھا ہے مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے نہ سے نقصان کا مالک نہیں مگر میرے محبوب نے تجھے چوما تھا اس لیے میں چوم رہا ہوں اور مقام ملتظم پہ کرتا اٹھا کر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنا شکم مبارک دہلی سے چپکا دیا اور گروہ کے دعا کی اے اللہ اگر عبداللہ کے بیٹے کو آج آپ نے خالی لوٹا دیا تو میں کہاں جاؤں تو فرمایا اس رات میں شرک کرنے والے کی نجات نہیں دوسرا وہ آدمی محروم ہے اس رات میں جو بدکاری ضلع کی وجہ سے بے غسلہ مر دیا رکھ پڑا ہو اس رات میں وہ بھی محروم رہے گا جتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس رات میں بھی فلم دیکھتے ہیں اس رات میں بھی سینما میں پڑے ہیں اس رات میں بھی چرس کے اور فیموں کے اڈوں پہ پڑے ہیں شراب پیے ہوئے پڑے ہیں ارے اس سے بڑھ کر کیا بد نصیبی ہوگی کہ مالک بلا رہا ہے اور وہ نشے میں پڑے ہمارا والارض وما بہن تم زمین و آسمان کا مالک میں میں جس کو چاہتا ہوں بخشتا ہوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنگی حالت میں غسل کی حالت میں زنا اور پتکاری کی وجہ سے مرد ہو یا عورت ہو جو پڑا ہوگا اس رات میں وہ بھی محروم رہ جائے گا اور تیسری چیز فرمائی ارشاد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی محروم رہے گا جس گھر میں تصویر شوقیہ موجود ہو ایک بچہ حرکت کرتا ہے سارا گھر محروم رہ جاتا ہے ویسے بات مجبوریاں بھی ہیں وہ مولاما نے الگ کر دی جیسے پاسپورٹ کے لیے تصویر کا بنوانا ایک مجبوری ہے اور جیسے کہ ہمارے نوٹ پہ تصویر ہے اگر اسے نکال کر باہر رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی کو اٹھا کے بھاگ جائے گا ہاں ہاں تو معاملہ کچھ ایسے ہی ہے نا میں نے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے اور وہ کراچی آئے تو انہوں نے دیکھا بازار میں نکل کے کہ گھڑے کے اوپر دو گلاس رکھے ہیں دونوں گلاسوں کو زنجیر بندی ہے وہ کہنے لگے ان گلاسوں نے کیا قصور کیا ان کو ہتکڑی کیوں لگی ہوئی ہے گلاس کیا قصور کرتے ہیں قاضی گلاس نے نہیں کیا لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں تو ایک تو سنا وہیں سے واپس ہو گیا کہ جس ملک میں پانی پینے والے گلاس چوری ہو جاتے ہو یہ میرے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے یہ میرے ایمان کو نہیں چھوڑیں گے پچھلے دنوں لاہور میں ایک آدمی نے ڈیڑھ سو روپئے کا جوتا خریدا اور وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا تو آگے رکھ رکھا تھا کبھی کبھی جوتے پہ بھی نظر ڈالتا تھا تو وہ جوتا چور جو تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا کہنے لگا ہے شرم نہیں آتی لوگ نماز پڑھتے ہیں جوتے بھی دیکھتے ہیں اس نے بیچارے نے یوں نیچے کو نظر کر لی وہ جوتا اٹھاتے تشریف لے گیا انداز کا ملک ہے ہمارا بھائی کون اس کو آگے کرے گا کون اس کو پیچھے کرے گا جمڑا پہاڑ ملک ہے ایک دوسرے کو اٹھیر رہے ہیں بس جس کا تو نہیں لگتا وہ ولی ہے جس کا لگتا ہے وہ نہیں چھوڑتا بڑے بڑے ہاتھیوں کو دیکھا بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا بڑے بڑے افسروں کو دیکھا بڑے بڑے تاجروں کو دیکھا جب موقع آتا ہے پورا تول کے رکھتے ہیں حالانکہ خدا بند عالم نے صاف صاف یہ فیصلے کر دیے کہ لوگوں تمہیں اتنا الٹا سیدھا ہونے کی غرض کیا پڑی ہے کھلانے والا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی مخلوق ہے جو زمین میں رہتی ہے اللہ فرماتے ہیں قسم لے لو اگر ایک کیڑا بھی شام کو بھوکا رہتا ہو تمام پرندوں کو تمام چرندوں کو دریاؤں میں سمندروں کے تمام تر جانوروں کو اللہ پاک سب کو روزی کھلاتے ہیں کیا ہمیں روزی نہیں دے گا تھوڑی سی اتخاب کی بات ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا چھوڑ دیا اور خدا بند عالم پہ جو ہم سہارا کرتے تھے ہم نے وہ چھوڑ دیا فرمایا لوگو تمہاری موت کا زندگی کا معاملہ میرے اختیار اور کسی کے نہیں لا اللہ اور میرے سوا تمہارا مشکل کچھ آ کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں پروردگار پالن ہار کوئی نہیں مصیبت دینے والا کوئی نہیں مصیبت آ گئی تو میرے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے کی طرف جا نکلا اور میں نے اس محلے میں جا کر کے دیکھا پانی کی دیگ بھری ہوئی ہے ساٹھ ستر سال کی پوری عورت کو پکڑ کے دیگ میں بٹھایا ہوا ہے صدیق فرماتے ہیں یوں سر کے اوپر کافروں نے ہاتھ رکھ کر بوڑھی مائی کو غوطہ دے رکھا ہے صرف جرم کیا ہے کہ تو کلمہ کیوں پڑھتی ہے اللہ کی توحید کا اقرار کیوں کرتی ہے نبی باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیوں کرتی ہے صدیق اکبر فرماتے ہیں دیر اتنی ہو گئی تھی میرا یقین ہو چلا کہ مر گئی ہوگی ختم ہو گئی ہوگی کافی دیر کے بعد ان کافروں نے ہاتھ ہٹایا تو گڑیا نے پانی سے منہ باہر نکالا تو کہتی اللہ اولا با مجھے مارنے والا ڈبانے والا مجھے غرض کرنے والوں تم میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے میں تمہیں اب بھی اعلان کرتی ہوں اللہ آج میرا پروردگار ایک ہے اس کے سوا معبود کوئی نہیں پھر بوڑھی عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر نیچے کو پکڑ کے دبایا کافی دیر کے بعد پھر ہاتھ ہٹایا بوڑھی مائی باہر منہ نکالتی ہے اور کہتی ہے اللہ مدا اس جیسا نیاز کوئی نہیں زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دیا سیدان دیا رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتی آج ہم لوگوں کے کچے ایمان کچے عقیدے کچے عمل اے میرے اے میرے مالک اے میرے